حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں یعنی ملائکہ مقربین میں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچپن